حبان بن موسا نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے رافع اور یہی حدیث بیان کی ابن رافع نے کہا ہمیں الرزاق نے حدیث بیان کی اور دیگر نے کہا ہمیں خبر دی انہوں نے کہا ہمیں معمر نے خبر دی اور حدیث کا پچھلا حصہ معمر کی حدیث کا ہے جو عبد بن حمید اور محمد ابن رافع سے روایت کی گئی ہے سعید بن بن عرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں خبر دی جب بہتان تراشنے والوں نے اس حوالے سے جو کچھ کہا وہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے کی گئی باتوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات فرما دی ان سب نے پوری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا ان میں سے بعض کو دوسرے بعض لوگوں کی نسبت ان یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث زیادہ یاد تھی میں نے ان میں سے ہر ایک سے اس کی بیان کی ہوئی حدیث اچھی طرح حفظ کر لی ان کی حدیث کے اجزاء ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں ان سب نے یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کے لیے نکلنے کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرہ ڈالتے ان میں سے جس کا قرہ نکلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ساتھ لے کر سفر پر نکلتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں جو آپ نے لڑی یعنی غزوہ بن مستلق مراد ہے جس کا دوسرا نام غزوہ مریسہ ہے یہ پانچ ہجری میں لڑی گئی قرہ ڈالا تو میرا نام نکلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئی یہ حجاب کا حکم نادل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے پورے سفر میں مجھے ہودچ یعنی کجاوے میں ہی اٹھایا اور اونٹ کی پیٹ پر بٹھایا جاتا تھا اور ہودج ہی میں نیچے اتارا جاتا تھا یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غزوے سے فارغ ہو گئے اور واپس روانہ ہوئے اور ہم مدینے سے قریب پہنچ گئے تو آپ نے رات رات کا کا کچھ حصہ آرام کرنے کے بعد ہی کو سفر اعلان فرما دیا جب ان سب لوگوں نے سفر کا اعلان کر دیا تو میں اٹھی پہلے چل کر لشکر سے باہر نکلی اور جب ضرورت سے فارغ ہو گئی تو کجاوے کی طرف آئی اس وقت میں نے اپنی گردن کے نیچے ہاتھ لگایا تو یمن کے شہر ذیفار کے سفید و سیاہ پتھروں کا میرا ہاتھ ٹوٹ کر گر چکا تھا میں واپس ہوئی اور اپنا ہاتھ ڈھونڈھنا شروع کر دیا اس کی تلاش نے مجھے کافی دیر کے لیے وہی رو کے رکھا اتنے میں وہ لوگ جو اونٹ کی پشت پر میرا کجاوا باندھا کرتے تھے آئے کجاوا اٹھایا اور میرے اس اونٹ پر باندھ دیا جس پر میں سفر کیا کرتی تھی وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں اس کجاوے کے اندر موجود ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عہ نے فرمایا زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں موٹی نہیں ہوتی تھیں نہ ان پر گوشت چڑھا ہوتا تھا وہ سانس کی ڈوری بندی رہنے کے بقدر کھانا کھاتی تھیں ان لوگوں نے جب میرے کجاوے کو اٹھایا اور اونچا کیا تو اس کے وزن میں کوئی تبدیلی محسوس نہ کی میں اس وقت کم عمر لڑکی ہی تھی انہوں نے اونٹ کو کھڑا کیا اور چل پڑے مجھے اپنا ہار لشکر روانہ ہونے کے بعد ہی ملا تھا میں ان کی رات گزارنے کی جگہوں پر آئی وہاں نہ کوئی کسی کو بلانے والا تھا نہ جواب دینے والا میں نے اسی جگہ کا رخ کیا جہاں رات کو اپنے خیمے میں ٹہری تھی مجھے یقین تھا کہ جب وہ لوگ کجاوے میں نہ پائیں گے تو میری طرف واپس آئیں گے میں اپنی اسی منزل پر بیٹھی ہوئی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی بنو سلیم کے بدن بنو زکوان سے تعلق رکھنے والے سفوان بن معطل نے رات کے وقت لشکر کے پیچھے قیام کیا تھا وہ رات کے آخری حصے میں روانہ ہوئے اور صبح کے وقت میری مندر کے پاس آئے تو انہیں کسی سوئے ہوئے انسان کا سایا سا نظر آیا وہ میرے قریب آئے تو مجھے دیکھ کر پہچان لیا انہوں نے مجھ پر حجاب فرض ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا انہوں نے مجھے پہچاننے کے بعد انا للہ ہی وہ انا ہی لہرون پڑا تو میں جاگ گئی میں نے اپنے پردے کی چادر سے اپنا چہرہ ٹھانک لیا اللہ کی قسم وہ مجھ سے ایک کلیمہ تک نہیں کہہ رہے تھے اور نہ ہی انا للہ کے علاوہ میں نے ان کے منہ سے کوئی بات سنی انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا وہ اونٹنی کے اگلے پاؤں پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ ہل نہ سکے تو میں اس اونٹنی پر سوار ہو گئی اور وہ مجھے اونٹنی پر بٹھا کر اس کی نکیل کی رسی پکڑ کر چل پڑے یہاں تک کہ جب لوگ دوپہر کی شدید گرمی کے سامنے بے حال ہو کر اتر گئے تو اس کے بعد ہم لشکر میں پہنچے تو میری حالت کے بارے میں جس نے ہلاکت میں پڑھنا تھا وہ ہلاکت میں پڑا اور جو شخص اس بھوتان تراشی کے سب سے بڑے حصے کا ذمے دار تھا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے آپ لوگ کیسی ہو بات پتا نہ چلتا تھا نقاہت کے مدینے سے باہر مناسب کی طرف نکلی وہیں ہمارا ضرورت کے لیے باہر جانے کا علاقہ تھا اور ہم ایک رات کے بعد دوسری رات ہی تو باہر نکلتے تھے یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب ہم نے اپنے گھروں کے قریب ہوائی ڈے ضروریہ کے لیے پردادہ جگہ بنا لی تھیں اور ضروریہ سے فراغت کے معاملے میں ہمارا طریقہ ابتدائی عربوں کا سا تھا ہمیں پردادہ جگہ اپنے گھروں یعنی رہاشی حجروں کے پاس بنانے سے ہوتی تھی میں اور مستہ کی ماں چل پڑی وہ ابو رحم بن مطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھی ان کی والدہ سخر بن عامر کی بیٹی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی اور ان کا بیٹا مصلح بن اساسا بن عباد بن مطلب کا بیٹا تھا میں اور ابو رحم کی بیٹی یعنی مصلح کی والدہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر میرے گھر کی طرف آئیں تو ام میں مستح رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی موٹی اونی چادر میں الٹھی اور پھسل کر گر پڑیں اور کہنے لگیں اللہ کرے مصلح منہ کے بل گر کر ہلاک ہو میں نے ان سے کہا آپ نے بہت بری بات کہی ہے آپ ایسے شخص کو بد دعا دے رہی ہیں جو بدر میں شامل تھا وہ کہنے لگیں اے بھولی عورت تم نے سنا نہیں اس نے کیا کہا ہے میں نے کہا کہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری سخت ترین بیماری کا اضافہ ہو گیا میں جب واپس اپنے گھر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے سلام کہا پھر پوچھا تم لوگ کیسی ہو تو میں نے کہا کیا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے والدین کے یہاں چلے جاؤں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس وقت یہ چاہتی تھی کہ ان دونوں یعنی والدین کی طرف سے خبر کے بارے میں تیقن حاصل کر لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی میں اپنے والدین کے ہاں آ گئی اور اپنی والدہ سے کہا امی لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا بیٹی اس معاملے کو اپنے لیے مزید تکلیف کا ذریعہ نہ بناؤ اللہ کی قسم ایسا نہ ہونے کے برابر ہے کہ کسی مرد کے ہاں کوئی خوبصورت بیوی بی ہو وہ اسے محبت کرتا ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں تو عورتیں اس پر بڑھا کر باتیں نہ کریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نے کہا کہا میں سبحان اللہ تو کیا لوگ اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں اس رات صبح ہونے تک میں مسلسل روتی رہی نہ آنسو رکتے تھے نہ آنکھوں میں سر میں جتنی قلیل ترین مقدار میں نین محسوس کرتی تھی پھر میں نے روتے ہوئے صبح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہی کی آمد میں تاخیر محسوس کی تو عالب نبی طالب اور اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنی بیوی سے جتائی کے بارے میں مشورے کے لیے بلایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسامہ بن زید نے تو اسی طرح اشارہ کیا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کی برات اور ان کی آپس کی محبت کے بارے میں جانتے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ آپ کی گھر والی ہیں ہم اچھائی کے سوا اور کوئی بات جانتے تک نہیں رہے حضرت کسی تنگی میں نہیں رکھا بھی بہت سی عورتیں تو آپ کو وہ سچ بتائے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کی آزاد کردہ کنیز کو بلایا اور فرمایا بریرا تم نے کبھی کوئی ایسی چیز دیکھی جس سے تمہیں عائشہ کے بارے میں شک ہوا ہو بریلا نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوز کیا ہے ان کے خلاف میں نے اس سے زیادہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس کا میں ان پر ایپ لگاؤں کہ وہ ایک نوعمر لڑکی ہے اپنے گھر والوں کا آٹا گندا چھوڑ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر اسے کھا لیتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور عبد اللہ بن اوبئی ابن سلول کے خلاف کاروائی کے بارے میں معذرت طلب فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اہم مسلمانوں کی جماعت تم میں سے کون شخص مجھے اس آدمی کے خلاف کاروائی کے حوالے سے معذور سمجھتا ہے جس کی عزیت رسانی کا سلسلہ میرے گھر والوں تک پہنچ گیا ہے اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں کے بارے میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا اور جس آدمی کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس کے بارے میں بھی میں خیر اور بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں جانتا وہ جب بھی میرے گھر آیا ہے ہمیشہ میرے ہی ساتھ آیا ہے تو سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میں اس کے بارے میں آپ کا عذر مانتا ہوں اگر وہ اوس میں سے ہوتا تو ہم اس کی گردن مار دیتے اور اگر وہ ہمارے برادر قبیلے خضرت میں سے ہے تو آپ ہمیں حکم دیں گے اور ہم آپ کے حکم پر عمل کریں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے وہ خضرت کے سردار تھے اور نیک انسان تھے لیکن انہیں قبائلی حمیت نے جاہلیت کے دور میں گھسیٹ لیا انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بقائے الہی کی قسم تم نے چھوٹ کہا نہ تم اسے قتل کرو گے نہ ہی تم میں اس کے قتل کی ہمت ہے اس پر اسید بن رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہو گئے وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو کے جرزات تھے انہوں نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے کہا تم نے جھوٹ کہا ہے بقائے الہی کی قسم ہم اسے ضرور بھی ضرور قتل کریں گے تم منافق ہو اور منافقوں کی طرف سے جھگڑا کرتے ہو اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے جوش میں آگئے یہاں تک کہ آپس میں لڑنے پر آبادہ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ ہی کھڑے تھے آپ مسلسل انہیں دھیما کرتے رہے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں وہ سارا دن روتی رہی نہ آنسو تھمتے تھے نہ آنکھوں میں نیند کا سرما ہی لگا سکتی تھی پھر اگلی رات بھی میں روتی رہی نہ آنسو تھمتے تھے نہ میں آوں میں نیند کا سرما ہی لگا سکتی تھی یعنی سرمے کے برابر نیند محسوس کر سکتی تھی میرے ماں باپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ رونا میرا جگر پھاڑ دے گا وہ دونوں میرے پاس بیٹھے تھے اور میں روئے جا رہی تھی کہ انصار کی ایک عورت نے میرے پاس آنے کی اجازت مانگی میں نے اسے اجازت دی تو وہ بھی بیٹھ کر رونے لگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اسی حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لے آئے سلام کہا پھر بیٹھ گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب سے میرے بارے میں جو کہا گیا تھا اس کے بعد آپ میرے پاس آ کر کبھی نہیں بیٹھے تھے اور آپ ایک مہینہ انتظار میں رہے آپ کی طرف میرے بارے میں کوئی وہی بھی نہیں آئی تھی انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو آپ نے شہادتین پڑھی پھر فرمایا اس کے بعد عائشہ مجھے تمہارے حوالے سے یہ یہ بات پہنچی ہے اگر تم بری ہو تو ان قریب اللہ تعالیٰ خود تمہاری برات فرما دے گا اور اگر تم کسی گناہ کے قریب بھی ہوئی ہو تو اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اس کی طرف توبہ کرو کیونکہ بندہ جب گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ختم کی تو میرے آنسو رک گئے یہاں تک کہ مجھے اپنی آنکھ میں ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا میں نے اپنے والد سے کہا آپ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا جواب دیں جو انہوں نے کہی ہے انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں پھر میں نے اپنی ماں سے کہا آپ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں انہوں نے بھی وہی کہا واللہ میں نہیں جانتی کہ میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے کیا کہوں تو میں نے جبکہ اس وقت میں کم عمر لڑکی ہی تھی زیادہ قرآن مجید یاد نہیں تھا خود جواب دیتے ہوئے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ بات جان لی ہے کہ آپ لوگوں نے اس بات کو بارہا سنا ہے اور یہ آپ کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے اور آپ اس کو سچ سمجھنے لگے ہیں اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ میں گناہ سے بالکل بری ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ اس بات میں مجھے سچا نہیں مانو گے اور اگر میں آپ لوگوں کے سامنے اس معاملے کا اعتراف کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق کرو گے مجھے اپنے اور آپ لوگوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعنی یقوب علیہ السلام کے قور کے علاوہ اور کوئی مثال نہیں ملتی یعنی صبر جمیل سے کام لینا ہے اور جو کچھ آپ لوگ کہتے ہیں اس پر اللہ ہے جس سے مدد مانگنی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر میں اپنا رخ پھیر کر اپنے بستر پر لیٹ گئی انہوں نے کہا اور میں اللہ کی قسم اس وقت جانتی تھی کہ میں بری ہوں اور یہ بھی جانتی تھی کہ اللہ بری ہونے کی وجہ سے خود مجھے بری فرمائے گا لیکن اللہ گواہ ہے مجھے یہ گمان نہ تھا کہ وہ میرے بارے میں وہی نازل فرمائے گا جس کی تلاوت ہوا کرے گی میری نظر میں میرا مقام اس سے بہت حقیر تھا کہ اللہ عز و جل میرے بارے میں خود کلام فرمائے گا جس کی تلاوت ہوگی لیکن میں یہ امید ضرور رکھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے سے اللہ مجھے بری فرما دے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں اٹھے تھے نہ بھی گھر والوں میں سے کوئی باہر نکلا تھا کہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی پر وہی نازل فرما دی وہی کے وقت آپ جس طرح پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے آپ پر وہی کیفیت تاری ہو گئی یہاں تک کہ سرد دن میں بھی نازل کی جانے والے وہی کے بوجھ سے پسینہ موتیوں کی طرح آپ کے جسم سے گرا کرتا تھا انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت زائل ہوئی تو آپ ہس رہے تھے اور پہلا جملہ جو آپ نے کہا یہ تھا عائشہ خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہیں بری فرما دیا ہے میری ماں نے مجھ سے کہا کھڑی ہو کر ان کے پاس جاؤ تو میں نے کہا نہ میں کھڑی ہو کر آپ کی طرف جاؤں گی نہ اللہ کے سوا کسی کا شکر ادا کروں گی وہی ہے جس نے میری برات نازل فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ عز و جل نے دس آیات نازل فرمائی جو لوگ بہتان لے کر آئے وہ تم ہی میں سے گرو ہے تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اللہ عز و جل نے یہ دس آیات میری برات میں نازل فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور وہ مستہ پر اپنے ساتھ اس کی قرابت اور اس کے فقر کی بنا پر خرچ کیا کرتے تھے اللہ کی قسم اس نے عائشہ کے بارے میں جو کہا ہے اس کے بعد میں اس پر کچھ خرچ نہیں کروں گا اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت اتاری تم میں سے فضیلت اور استطاعت رکھنے والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ کرابت کو خرچ نہ دیا کریں گے اپنے فرمان کیا تم لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے یہاں تک حبان نے کہا عبداللہ بن مبارک کا قول ہے یہ اللہ کی کتاب کی سب سے زیادہ امید آیت ہے اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں یقیناً یہ بات پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے چنانچہ وہ مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خرچ دیا کرتے تھے دوبارہ دینے لگے اور کہا میں یہ خرچ اس سے کبھی نہیں چھینوں گا یعنی ہمیشہ دیتا رہوں گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی میرے معاملے کے بارے میں دریافت کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں تم کیا جانتی ہو یا فرمایا تم نے کیا دیکھا انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہوں کہ میں اپنے کانوں کی طرف جھوٹی بات سننے کو اور اپنی آنکھوں کی طرف جھوٹ دیکھنے کو منسوخ کروں اللہ کی قسم میں ان کے کردار میں بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں جانتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اور یہی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے مرتبے اور قرب کے معاملے میں میرے مدمقابل آتی تھیں لیکن خدا خوفی کی بنا پر اللہ نے ان کو غلط بات کہنے سے محفوظ رکھا جبکہ ان کی بہن بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے لڑائی شروع کر دی اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہوئی یعنی قذف و بہتان کے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھی زہری نے کہا یہ واقعہ ہے جو ان سب بیان کرنے والوں کی طرف سے ہم تک پہنچا یونس کی حدیث میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے ان یعنی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبائلی حمیت نے اکسا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار بیس